عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الله الله صلى صلى على النبي الأمي وآله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة صلی عليك يا رسول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى على على على على النبي النبي النبي الأمي الأمي الأمي وآله وآله وآله عليه عليه عليه وسلم وسلم وسلم صلاة صلاة صلاة وسلاما وسلاما وسلاما عليك عليك عليك يا يا يا رسول رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ولیٰۃ عليك يا رسول الله الله الله صلى صلى على النبي الأمي وآله عليه وسلم صلاة صلی عليك يا رسول الله الله الله الله الله الله الله الله صلى صلى صلى صلى صلى على على النبي النبي الأمي الأمي وآله وآله عليه عليه وسلم وسلم صلاة صلاة عليك عليك يا يا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فمضي وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهمين کعبے کی بدر دجا تم پہ کروڑوں درو کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درو طیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں طیبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں درو طیبہ کی شمس و دہا تم پہ کروڑوں درو دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا کپ پا چاند سا وہ کپ پا چاند سا سین پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو سین پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادہ دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیا دیجیے آقا آنکھ عطا کیجیے اس میں زیا دیجیے ہاں اس میں زیا دیجیے ہاں اس میں زیا دیجیے جل قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درو جل قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درو ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم کی تم نے عطا میں نہ کیا تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درو کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ہاں کام وہ لے لیجئے کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے ہاں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے آقا تم کو جو راضی کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کے شمس و دروک تم پہ کروڑوں درود الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہ مشکل سے گئے مشکل ساتھ وہ یا جب رضا خا گرا سے سر اٹھائے دولتے بے دار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو صلو علی الحبیب ماشاء اللہ گاؤں دیہات اور اطراف کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو جمعہ مبارک ہو آج کا یہ جمعہ کا دن بڑا مبارک ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر ہفتے یہ دنوں کا سردار جمعہ آتا ہے اور برکتیں لاتا ہے مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا یہ جمعہ یہ اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور آج ماشاء اللہ ہمارے مجلس اطراف گاؤں کے تحت جو تربیتی اجتماع شروع ہوا ہے جمعہ ہفتہ اتوار تو میں ان تمام عاشقان رسول کو فیضان مدینہ میں خوش آمدید کہتا ہوں مرحبا جی آیا نو بھلی کری آیا مرحبا کل کی بات ہے میں کسی اسلامی بھائی کو فون کر رہا تھا پرسو فون کر رہا تھا تو ان کا فون اٹھا نہیں تو مجھ میرے ساتھ جو ایک اسلامی بھائی تھے کہا دیکھو فون نہیں اٹھا فون نہیں اٹھا تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ باتھ روم میں ہو استنجا خانے میں ہو ہو سکتا ہے کہ فون کہیں چارج پہ رکھا ہوا ہو تو خاموش ہو گئے مقصد یہ کہ ہم مسلمانوں کے معاملات میں حسن زن کے پہلو تلاش کریں اچھے گمان کے پہلو تاکہ ہم بدگمانی سے بچیں حدیث پاک میں آتا ہے حسن زنی من حسن البادت من حسن عبادتی اچھا گمان یہ اچھی عبادت سے ہے تو اچھا گمان کرنے کی عادت پیدا کریں کہ وہ نہیں آیا کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی فون نہیں اٹھایا کوئی پریشانی ہو گئی ہوگی یہ نہیں ہوا تو کوئی یہ ہو گیا ہوگا تو اچھا گمان تلاش کریں اچھا سوچیں کسی کے بارے میں یہ آج جمعہ کا آپ کو مدنی پھول ارض کر رہا ہوں آپ جہاں بھی رہیں اچھے گمان کے ساتھ جیئیں اچھے گمان کے ساتھ رہیں آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی آپ کو جینے کا لطف آئے گا آپ کو مزہ آئے گا اس سے آدمی گیبتوں سے بچتا ہے چگلیوں سے بچتا ہے بدگمانیوں سے بچتا ہے حسد سے بچتا ہے فضول کلامی سے بچتا ہے بلکہ حسن زن سے جینے والا انشاءاللہ نیکیوں بھری زندگی جیتا رہے گا انشاءاللہ اچھا گمان پیدا کریں جہاں بھی رہیں اچھے گمان کے ساتھ رہیں اور جب تک وہ واضح کرینہ یعنی واضح علامت نہ ہو تب تک بد گمانی کی طرف ہمیں جانا نہیں چاہیے اپنے بارے میں اب اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے بھائی بہنوں کے معاملے میں اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں اپنے دوست اور کام کاج کرنے والوں کے جان پہچان والوں کے معاملے میں اچھے گمان سے انشاءاللہ ہم جینے کی نیت کرتے ہیں کون کون کرتا ہے ماشاء اللہ اور جب بھی جمعہ آئے گا ایک دوسرے کو کیا کہیں گے جمعہ مبارک کیا کہیں گے جمعہ مبارک جمعہ کے روز ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہنے کی عادت پیدا کریں والدین کو رشتہ داروں کو دوست احباب کو مسلمان مسلمان کو جمعہ مبارک کہے کہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے حدیث پاک میں جمعہ کو حدیث پاک میں عید کہا گیا ہے الحمد تو اس کا اہتمام کریں اس میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے درود پاک کا اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے درود پاک کی اس میں برکتیں اور زیادہ آ جاتی ہیں اور جو کہ جمعہ کو دو سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اس کے دو سو سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں تو چلے گرو آفتاب سے پہلے پہلے دو سو دفعہ درود پاک ان شاء اللہ ماشاء اللہ تربیت تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے ابھی جو بھی جدول ہوگا آپ کا پھر انشاءاللہ رات کو مغرب کے بعد خیر خواہ ہوتی ہے رات کو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ مدنی پھول انشاءاللہ فجر کے بعد بھی سلسلہ ہوگا پھر امیل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوگا ہفتے کو امیل سنت کی بھی زیارت ہوگی سبحان اللہ قریب سے بھی دیکھیں گے دور سے بھی دیکھیں گے موج لگی ہوئی ہوگی انشاءاللہ تو بس آئیں تو اب یہیں کے ہو کر رہ جائیں اب باہر مت جائیے گا باہر نہیں جائے گا ٹھیک ہے میں چھوڑ کے فیضان مدینہ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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار إن الله الله الله الله وملائكته يصلون على على النبي النبي يا يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه عليه وسلموا تسليما صلى صلى الأمي وآله تعالى وسلم صلاة والسلام عليك سيدي رسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد رب لا الحمد اللہ